منافقین کے ساتھ دوسری وجہ مناسبت جو مناسبت کے وہابیوں کو منافقوں کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری وجہ رام سوفیائے کرام اولیاء کرام کرام کے سامنے اور بے ان کو غلطی پر سمجھ کر اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر ان پر تنقیدیں اعتراضات کرنا و بے باقی کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ اس طرح کی ضرورت یہ منافقین میں پائی جاتی تھی پھر خارجیوں میں پائی گئی اور آپ کو پھر بتا چکا ہوں کہ وہابیہ خارجیہ کا دوسرا نام ہے محاذ زمانے اور دور کے اختلاف کی وجہ سے یہ نام پیدا ہوا پھر وہ چیز وہابیہ آپ بھی محسوس کرتے اور زبان یہ لوگوں کا وتیرہ بالکل نہیں گھبرا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ شریف میں بعض منافقین کی عادت تھی جن میں سے جو کہ خارجیہ وہابیہ کا جد اعلیٰ اور نور سے شعلہ بنا تھا زمانہ رسالت کا اس شخص کا نام تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے بعض کتابوں میں اس کا نام خرقوس بتایا گیا ہے خرقوس بن زہر بعض کتابوں میں مقداد جس طرح کے تفسیر فخر راضی کے اندر جو ان کے شاگرد کا لکھا ہوا حصہ ہے نا جو امام راضی کے شاگرد کا لکھا ہوا حصہ ہے امام راضی جو حصہ خود امام راضی نے جو نسخہ بخاری شریف کا ہندوستان میں چل رہا ہے بڑی تفریح والا عربی نسخہ اس میں اس کا نام عبداللہ بتا بتا بعض نسخے ان کے اندر اپنا نام جو ہے نا اس کا عبداللہ نہیں بلکہ ہاں اس کا نام عبداللہ لیکن اس کو بیٹا بتایا گیا خیر یہ اختلاف ہے نام کے اندر اس کا لقب جو مشہور ہے وہ ذوالخویس ہے لقب اس کا کیا ہے لیکن اتنا اختلاف پایا گیا ہے کہ ذوالخویسرا بعض کتابوں کے اندر بعض کتابوں کے اندر ذوالخویسرا باپ بتایا گیا ہے اس شخص بعض میں خود ذوالخویسرا ہی میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خود ذوالخویسرا خیر کچھ ہو اتنا تو ضرور ہے نا ایک شخص اسلانتی صفت والا کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکات پر ان کے عمل کو دیکھ اعتراض کرتا ہے تنقید کرتا ہے اس کو غلط قرار دے رہا ہے بلکہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے ظلم کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ اشارہ تھا یہ جرت اور بے باکی والی لانتی صفت جو ہے وہ منافقین میں سے اس شخص کے اندر جس کے نام کے اندر اختلاف مشہور کتابیں جو ہم نے دیکھی ہیں ان کے اندر ذلق ویسرا لیکن لقب نام جو ہے اس کے اندر مشہور جو ہے بارال ذلق ویسرا شخص ہے زیادہ تر محدث ابن ابن کثیر کثیر نے تفسیر میں تو وہ جو ہے نا خود بخاری شریف شریف میں میں بھی اس اس کو کو کہا گیا خود بخاری تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات شریف پر زبان درازی کرتا ہے ضرورت و بے باکی کے ساتھ تنقید کرتا ہے آپ کی ذات پر اس کی یہ روایت یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اور تنقید بخاری شریف میں متعدد مقامات پر آئی ہیں ایک جگہ پر نہیں سب سے پہلے پہلی جلد کے اندر باب علامات النبوت کے اندر علامات النبوت عربی والی بخاری شریف ہندوستانی چھاپا مولانا احمد علی سہارنپور رحمہ اللہ کا صفحہ نمبر چار سو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یمن تشریف لے گئے وہاں سے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شریف کے اندر کچھ سونا بھیجا کیا بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار شخص اقرا بن حابس حنزلی مجاشعی اوینا بن بدر فزاری زید اطفائی ان میں تقسیم کیا پھر بنو نبہان قبیلے کے ایک شخص اور القمہ بن اولا عامری کو دیا پھر بنو کلاب کے ایک شخص کو دیا یہ سارے کے سارے معاشی حضرات لکھ رہے ہیں نجد کے تھے یعنی جو مدینہ شریف اور عراق کے درمیان کا علاقہ ہے لگتا ہے جو مشرقی علاقہ شمار ہوتا ہے وہاں بیٹھے مشرقی علاقہ مشرق شمار ہوتا ہے وہاں حاشیہ میں لکھا ہوا ہے بل اربا تو کرمانی کے حوالے سے امام کرمانی کے حوالے بل اربا تو کانو من المعلف القلوب چند لوگ وہاں پر تشریف فرما تھے بتقاض بشری ان کے نفس نے غصہ کیا کہ ان کو دیا جا رہا ہے جو اہل بل بخاری میں آ گیا بخاری شریف میں فقالو یعطی اہل نجد فکال اہل نجد کے رئیسوں وڈیروں کو تو آپ دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں یہ بتقاد بشری قریش و انصار کی زبان شریف سے اتنا بات نکلی وہ غصہ بتقاد بشری تھا بہت نفسانی اس پر صحابہ کرام نے وہ جو قریش اور انصار میں سے چاند بیٹھے تھے اس پر عمل پیرانا ہوئے اتنا بات ان کے منہ سے نکل گئی کہ آپ کو دے رہے ہیں اور ہمیں نہیں دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کا حال معلوم کر جانتے تھے کہ یہ مخلص لوگ ہیں آپ نے فرمایا انما اللہ میں ان کو صرف الفت دے رہا ہوں ان کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کے اسلام کے ساتھ الفت پیدا کرنے کے لیے ان کو دے رہا ہوں کیونکہ وہ معلفت القلوب تھے جن کے دلوں میں اسلام نہیں اترا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے مال ان کا حصہ نکالتے تھے تاکہ یہ لوگ اسلام کی اس فراخ دلی اور اس نے اس حسن خلق مواسات اور غمخاری کو دیکھ کر تو اسلام کو دل سے قبول کر لیں القلوب ان کو کہا جاتا تھا قرآن پاک میں بھی معلف القلوب کا لفظ آیا ہے تو انما آتا اللہ میں ان کو الفت دے رہا ان سے الفت کے ساتھ یہ معاملہ الفت پیدا کرنے کے لیے یہ معاملہ کر رہا ہوں تاکہ اسلام کے کے ساتھ ان دلوں میں الفت پیدا ہو جائے اب بات کو سمجھنا یہ الفاظ بتا رہے ہیں جتنا قریش اور انصار کے بیٹھے ہوئے تھے وہ مخلصین مومنین تھے ان کے دلوں میں اسلام اترا ہوا اسی وجہ سے آپ نے ان کو ملفت القلوب میں نہیں رکھا سمجھ نہیں آ رہی جیسے میں کوئی اپنے مخلص ساتھیوں کو جانتا ہوں کچھ کو جانتا ہوں یہ میرے ساتھ کور رکھتے ہیں غصہ رکھتے ہیں یہ مجھ پر راضی نہیں ہے ان کو میں تالیف قلوب کے لیے کچھ دیتا ہوں اور اپنوں کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ ان کے اپنے ہونے کی دلیل ہے کہ یہ میرے اپنے ہیں خصوصاً جب وہ تقاضۂ بشری کچھ اندر محسوس کریں کہ ہمیں تو چھوڑا جا رہا ہے نا پتا نہیں کیا وجہ ہے سرکار ناراض بیٹھے ہیں کیا چکر ہے کیوں چھوڑ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ان کا معاملہ اسی طرح کا لیکن یہ ضروریت وہابی اور خارجیہ کا پیشوا اور بڑا جد آلہ زمانہ رسالت میں جد آلہ یہ آتا ہے تو بخاری شریف میں ہے فاقبل رجل غائر العینین مشرف الوجنتین نات الجبین کس اللحیت محلوق فقال لتق اللہ یا محمد فقال من يطيع الله اذا عصيت ايامنني الله على اهل الارض فلا تامنوني شخص ایک آیا اٹھا اس کا خلیہ حدیث میں بتایا ہوا ہے وہ بالکل بالکل یہ وہابیا کے ساتھ ملتا جلتا حقیقت دیکھ لینا غائر العینین آنکھیں اس کی اندر کو دھسی ہوئی تھی مشرف الوجن تین اس کے رخسارے موٹے تھے ناتل جبین یہ پیشانی اس کی ابری ہوئی تھی جنہوں نے متھا ابل پنجاب لہیا داڑی اس کی سنگنی تھی بہت مخلوق اب مخلوق جس کو کہتے ہیں ٹینڈ سمجھ نہیں آ رہی جن کی منڈی رائبنڈ میں لگتی ہے یہ اس شخص کے اوساف بتائے یعنی ظاہری اوساف شکل صورت حلیہ اللہ اشارہ ایک کرتا ہوں یہاں ایک بتاتا ہوں جتنے پیچھے لوگ ذکر کیے گئے بن حابس کا ذکر آیا فلاں فلاں کا فلاں فلاں کا اور قریش کا انصار کا کسی کا حلیہ بیان نہیں کیا بخاری شریف میں متعدد مقامات پر اس خبیص کا ذکر آیا تو حلیہ ساتھ بیان ہوا اس میں کیا راز تھا یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ راوی حدیث جو تھے ان کی کرامت ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کی نسل جو آئے گی نا ہم ہولیا بتا دیتے ہیں حلیوں سے مسلمان ان کو پہچان لیں گے ورنہ کون سی ضرورت تھی ہولیا بتانے کی یار سمجھ نہیں آ کر کہنے لگا اللہ سے ڈر محمد اللہ سے ڈر اور اگلی روایات میں آتا ہے عدل عدل کر اس سے اشارہ ملتا ہے کہ تو عدل نہیں کر رہا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے عدل کر یہی وہ الفاظ ہیں جن سے زبان درازی اور جرت اور بے باکی ثابت ہوتی ہے جو کہ وہابیوں کا خاص واسطہ ہے فقال میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم نے فرمایا میں اس مقام پر ہے جب میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو کون اس کی فرما برداری کرے گا ایامن اللہ فلا امن فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے زمین والوں کے لیے امین بنا کر بھیجا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے کیسے عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ نے دین کی امانت میرے سپرد کی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ میں امین نہیں مجھ پر امن اطمینان نہیں کر رہا اعتماد نہیں کر رہا ہے پر سال قتل ایک شخص اٹھے راوی کہتے ہیں میں خالد ابن الولید میں گمان کرتا ہوں خالد بن سے انہیں عرض کی میں قتل کرتا ہوں قتل کے ارادے سے فمانا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا بعض روایات بخاری کے اندر ہے حضرت عمر اٹھے علماء کرام محدثین حدیث فرماتے ہیں کوئی بعید بات نہیں ہے ممکن ہے دونوں اٹھے ہوں غضب کر کے تو بعض راویوں نے ایک کا ذکر کر دیا بعض نے دوسرے کا ذکر کر دیا سمجھ نہیں آ رہی اختلاف دور فلما ولہ جب اٹھ کر جانے لگا قال إن من ضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مرو قصہ میں من الرمیت یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل اللوثان لئن انا درکتهم لأقتلنهم قتل عاد سمجھ نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نسل سے اس کی دے دے نسل نسل راوی کو شک ہے یا آپ نے فرمایا او فی اس کا معنی بھی نسل یعنی لفظی اختلاف ہے راوی کو معنی میں اعتماد ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس وجہ سے فرمایا اس کی نسل سے ہے ایک ایسی قوم القرآن قرآن پڑھیں گے لا جاوز حناجرہم ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا توجہ رکھنا ذرا اللہ اکبر اس کے تحت امام عینی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کیا کیا مناسبت آپ نے فرمایا اس کی نسل فرمایا ہاذا نعت الخوارج الذين لا یدینا لمت اس کی نسل سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور حلقوں سے نیچے نہیں گزرے گا فرمایا امام آئینی نے یہ خارجیوں کی صفت ہے کہ جس طرح ساری کائنات کے امام اور حاکم حاکم اعلی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم برحق حق ان کی ذات پر اعتراض کر دیا اور اس طرح جرت اور بے باکی کے ساتھ اور اطاعت فرما برداری نہیں کی اس نے آپ کی آپ کی اطاعت اور نہیں کی اور اس طرح کے گستاخانہ الفاظ آپ کے سامنے کہہ ڈالے یہ صفت ہے خارجی لوگوں کی کہ وہ بھی جب آگے پیدا ہوں گے جب تو اماموں کی اطاعت نہیں کریں گے اماموں کی فرما برداری چاہے امام دین کے ہوں یا دنیا کے مولا حتیٰ کہ جب مولا علی کا دور ہوا اس وقت آپ دین دنیا دونوں کے امام برحق تھے تو یہ مقابلے میں آ گئے توجہ رکھنا ذرا تو یہ ان خوارج کی نشانی پھر حضرت مولا علی مشکل رضی اللہ تعالی انہوں پر انہوں نے جس طرح کے رسول اکرم کو ہدایت دینا چاہا اس نے نعوذ باللہ اتق دل کہہ کر کے غلطی پر چل رہا ہے سیدھا ہو جا ہم ہدایت پر ہیں تو غلطی پر ہے یہ لانتی ذہن جس طرح کے اس کا تھا اسی طرح اس کی نسل کا مولا علی کے دور میں ہوا انہوں نے بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمعہ شریف کے اندر ادھر ادھر باتیں کشی اور اعتراض کیے اور کہا کہ قرآن کو سمجھ تو نہیں سمجھ رہا ان الحکم ولی اللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے حاکم صرف اللہ ہے تو غیروں کو بنا رہا ہے شرک کر رہا ہے سیدھا ہو جا جس طرح کی جس طرح کا اعتراض جس نوعیت کا اعتراض اس نے کیا تھا وہ ٹنڈو نے ٹنڈو کون سا ٹنڈو جو رسول اکرم پر اعتراض کر رہا تھا جس طرح کا اعتراض اس ٹنڈو نے کیا تھا مخلوق و شاعری راس نے اسی طرح کی نوعیت کا اعتراض مولا علی پر کنوں نے کس نے کیا یہ خارجیوں نے کیا اور شریعت کے اماموں پر شریعت کے اماموں پر اعتراضات وہابیوں کے کے آج دور میں وہ آپ سنتے ہی رہتے یہ تو ان سے کوئی چیز ہی نہیں ہے ہاں، وہ بھی غلط تھے وہ بھی غلط تھے وہ بھی غلط تھے وہ بھی غلط تھے ہم صحیح ہیں ہے وہی اب بات کو سمجھنا میں حدیث کو ویسے پورا کر لیتا ہوں زیادتی افادہ کے لیے کیونکہ آگے پھر جو لوٹیں گے اس کی طرف قرآن پڑھیں گے فلا حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا وضاحت اس کی آگے حدیث کی صرف مانا بیان کر دیتا ہوں الدین مروق کس من الرمیہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے لیکن ادھر یاد رکھنا یہاں پر امام خطابی مالکی معالم التنزیل اپنا معالم مسنن یعنی بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں امام خطابی آپ فرماتے ہیں دین سے مراد ہے یہاں طاعت یعنی اما کرام کی تاج سے نکل جائیں گے سمجھ نہیں آ رہی اور دین بمانا طاعت آتا ہے سمجھ نہیں ہاں قاموس اور لغت کی دوسری کتابوں میں بیس بائیس معنی دین کے آئے ہیں ان میں سے ایک معنی طاعت ہے لیکن یہ امام خطابی ہی کا قول ہے باقی حضرات دین کو اپنے معنی اسلام میں رکھتے ہیں بہرحال کچھ بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الدین سمجھ نہیں آ رہی من الرمیہ یقتلون آل الاسلام مسلمانوں کو قتل کریں گے بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے کفار کو چھوڑ دیں گے اپنے امام و پیشواؤں کے ساتھ لڑیں گے اپنے اماموں اور حاکموں کے ساتھ لڑیں گے کافروں کے ساتھ نہیں لڑیں گے سلطنت عثمانیہ میں بارہویں صدی کے آخر میں جب یہ وہابیوں کا بڑا پیدا ہوا ہے اس نے آ کر بھی سلطنت عثمانیہ کے حاکموں کے خلاف گٹھ جوڑ کر کے لڑائی کی ہے پھر بعد والے اس کے جو خلیر ہوئے ہیں سعودی حکومت قائم کرنے والے انہوں نے پھر برطانیہ کے ساتھ اتحاد قائم کر کے وہاں حکومت قائم کی معلوم ہوا میرے نام دار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی علی شان اعتبار سے ان پر بالکل چسپا ہو گیا منطبق ہو گیا کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے آپ نے فرمایا لائن ہم لاکھ تو اگر میں ان کو پاؤں گا یعنی جس وقت یہ نکلیں گے اس وقت تو قتل نہ کرنے دیا ایک شخص کو کیوں بتانا مقصود تھا توجہ ذرا محض ان کی بد عقیدگی کی وجہ سے ان کو قتل نہیں کیا جائے ان کے خروج حاکم اسلام کے خلاف خروج اور بغاوت اور فساد جب کریں گے تو اس بنا پر ان کو قتل کیا جائے گا سمجھ نہیں آ رہی اور یہ ہمارے مذہب کی بات ہے جس طرح آگے بتاؤں گا ہمارے مذہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بنا دیا سمجھ نہیں آ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مذہب حق سنت کو یہ اسی طرح بنایا اس کے قتل سے منع فرما دیا سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کا آپ کا حق بنتا تھا کیوں اس وجہ سے کہ وہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ذاتی بے ادبی کی تھی اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا تھا وہ معاف کر دیتے نہ کرتے تب بھی مالک تھے کر دیتے تب بھی مالک تھے لیکن ہم لوگ مسلمان تو آپ کے حکم کے پابند ہیں نا سمجھ نہیں آ رہی یہ چیز تو میرے بھائی بات کو سمجھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے روک دیا صحابہ کو کیوں ایک تو اس بات پر خبردار کرنا تھا مسلمانوں کو اور اہل سنت کا عقیدہ بنانا تھا مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھانا تھا کہ بد عقیدہ لوگوں کو بد عقیدگی کی وجہ سے محض قتل نہیں کرنا ان کے قتل کے اور اسباب پیدا ہوں تو پھر جا کر اسباب قتل کے پیدا کے مصنف ابن ابھی شہبہ میں جلد نمبر اکیس عوامہ کی تحقیق کے ساتھ مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا چار سو چالیس سفا اور اسی طرح کا احادیث مرفوا کے اندر بھی آیا خارا جب نکلیں گے کتنا سفا بتایا یہ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے متعلق ہے ہاں کیونکہ ان کے دور میں بھی پھر یہ اٹھے تھے نا یہ ایک اور سنگت آ گئی ایک اور دور آ گیا سمجھ نہیں آ رہی مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے خاص ہما خاص ہما اوما اوما روب نول اوما روب نو عبد العزیز الخوار جا فراجع مر راجع منهم وابد طائفت منهم ان یرجعو فارسل عمر رجلا على خير وامره ان ينزل حيث يرتحلون ولا يحركهم ولا يهججهم فانهم قتلوا وافسدوا في الارض فابسط عليهم وقاتلهم وانهم لم يقتلوا ولم يفسدوا في الارض فدعهم يسيرون میرے سامنے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز کی بات آ گئی چار سو چالیس سفے اکیسویں جلد عوام کی تحقیق کے ساتھ مصنف ابن ابی شہبہ جو امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے کہ حضرت عمر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ نو آپ خارجیوں کے ساتھ اپنے دور میں جھگڑے کیونکہ کچھ نہ کچھ باقی تھے ان کے حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور مولا علی کے کتنا بات کا ہے معلوم ہوا یہ تاریخ ان کی چلتی رہی ہے اور ہمارے ائمہ کرام ان کا کام تمام کرتے رہے ہیں جو بچ گئے پھر نکل آئے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے خارجیوں سے مناظرہ کیا جن کے مقدر میں لوٹنا تھا لوٹ آئے کچھ نے لوٹنے سے انکار کر دیا توبہ کرنے سے انکار کر دیا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو گھوڑے پر بھیجا حکم کیا توجہ ذرا وہاں جا کر اترنا جہاں وہ پڑا کر بیٹھے ہیں جہاں سے وہ کوچ کریں گے لیکن ان کو چھیڑنا نہیں بھڑکانا نہیں اگر وہ قتل کا ارادہ کریں اور زمین میں فساد کریں قتل کریں پھر ان کے ساتھ لڑنا اور اگر قتل نہ کرے زمین میں فساد نہ کرے تو پھر اپنی خباست عقیدے کی لے کر پھرتے رہیں چھوڑ دینا چھوڑ دینا چل مردے رہیں ٹردے پھرتے رہیں خزمان خان سمجھ نہیں آ رہا اور اسی طرح کا مولا علی مشکل کشا کا فرمان علی شان وہ بھی کوتب تاریخ کے اندر اور کوتب شروع ہے حدیث کے اندر اور حدیث کے اندر ملتا ہے سمجھ نہیں آئی خیر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا مارنے سے منع فرما مولا علی مشکل کشا کا فرمان بھی سنا دیتا ہوں میرے ذہن میں چار سو اکسٹھ صفحے پر اسی کتاب کے چار سو اکسٹھ پر نہیں اکسٹھ پر ہو رہا ہے آپ نے فرمایا بغلی ہمالیہ میں ہاں کون سی ہے یہ غلطی سے حوالہ دے بیٹھا ہوں وہ کتاب مواقف السلف وہابی کی لکھی ہوئی دس جلدوں والی اس کی پہلی جلد میں بیس صفحے پر کس پر اپنا دو سو صفحہ کتنا دو سو صفحہ پر ہے فقات الم بے بگ یہ کہ ہم نے انہیں بادقیدگی کی وجہ سے قتل نہیں کیا جو جب انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے تو اس وقت ہم نے قتل کیا ہے مطلب ان بعد والے دو حوالوں کا مطلب یہ ہوا بعد عقیدہ اور بعد مذہب لوگوں کا قتل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کرنے دیا محض بدعقیدگی کی وجہ سے مولا علی اور صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا محض ان کے بدعقیدگی کی وجہ سے بد مذہبی کی وجہ سے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی نہیں کیا محض ان کی کی وجہ سے جب ان کا قتل کیا گیا بغاوت سرکشی قتل و غارت و فساد کی وجہ سے اور وہ تمہیں معلوم ہے کہ حاکم اسلام کا فرض بنتا ہے کیا ہوا हाँ भाई بات پر زور دینا اس میں ایک میں جو اس مسئلے پر زور دے رہا ہوں اس میں ایک راز ہے جس پر آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں حضرت خالد بن ولید کو بھی منع کر دیا قتل کرنے سے فاروق اعظم کو منع کر دیا فاروق اعظم والی روایت بخاری شریف کے پانچ سو نو سب پر ہے اس میں ذوال کا نام لفظ آیا ہوا ہے خویسرا کا ہاں اس میں ہے قال بین بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقسم وهو يقسم قسما اتاه الخويسرت وهو رجل من بني تمیم وہ بنی تمیم کا ایک شخص تھا قبیلے بنی تمیم کا فقال یا رسول اللہ اعدل فقال ویلک ومن يعدل اذا لم اعدل قد خبتا و خسرتا الا ما كن اعدل فقال عمر يا رسول الله اذا لي فيه اضرب عنقه فقال له دعه فان له اصحابا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا حضرت عرض کی میں نے کہا اس کی گردن اڑاتا ہوں آپ نے فرمایا چھوڑ دے اس کے ساتھی ہوں گے یا حق الواحدکم صلاۃ تم میں سے مسلمان اپنی نماز کو ان کی نماز کے آگے حقیر جانے گا اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر جانے گا قرآن پڑھیں گے ان کے حلقوں کے نیچے نہیں اترے گا دین سے نکل جائیں گے پھر آگے وہی حدیث پاک کے چلتے چلتے اب یہاں پر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کر دیا بتا ایک تو آگے میں پڑھا روایت اس لیے پڑھی ہے کہ ذوال خویسرا کا نام آ گیا ہے جو اس کا مخصوص لقب تھا وہ آگے جس لقب کے ساتھ عام ہمارے علماء اس کو یاد کرتے ہیں اب بھائی بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں کہ اس کی بد عقیدگی بد مذہبی سمجھ نہیں آ رہی پر یعنی اگر جس طرح کے علماء رکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ وہ گمار تھا بالکل جنگلی تھا گستا یعنی اس طرح کا شخص تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذور رکھا چھوڑ دیا لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کہہ کر اس نے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور توہین کی قتل تو حق بنتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس وجہ سے روکا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے محض اس وجہ سے روکا توجہ قتل کی اجازت نہ دی اس کی وجہ آپ نے ایک تو خود حدیث میں دوسرے مقام پر بیان جو احادیث یہی اسی طرح کی حدیث بخاری میں ان کے اندر صاف آ گیا کہ کافر یہ نہ کہیں محمد اپنے صحابہ سنگیوں بیلیوں کو قتل کرتا ہے یہ اصل اور دوسری بات کہ آپ گستاخی اس نے آپ کی کی تھی اب مسئلہ دین کا محض نہیں تھا آپ کا آپ کا مسئلہ تھا تو آپ کی عادت شریف یہی تھی زیادہ تر اپنی زیادتی کی معافی دے دیتے تھے یہ دو وجہ ہیں ہمارے نزدیک جو سمجھ ایک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ میں قتل نہیں کر رہا معاذ اللہ لفظ آتے ہیں بخاری میں کہ لوگ کافر یہ کہیں گے کہ محمد اپنے دوست کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں ہے یہ منافق ہے اور دوسری وجہ کہ آپ کا حق معاف کر دیا گستاخ رسول کو گستاخ رسول کو رسول اللہ معاف کر سکتے ہیں لیکن گستاخ رسول کو امت معاف نہیں کر سکتی کیوں کہ وہ حق رسول اللہ کا ہے رسول اللہ اپنا حق آپ معاف کر سکتے ہیں مروڈ وہیں چلتا پہ چلتا پہ اسر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حق معاف کوئی دوسرا تو نہیں کر سکتا جس طرح کہ آپ جتنے آپ دوست بیٹھے ہیں اگر کسی کا کوئی حق ہو کسی پر تو صاحب حق معاف کر سکتا ہے اپنے حق کو دوسرا تو نہیں معاف کر سکتا بات سمجھ آ گئی اب چھوڑنے کی اصل وجہ یہ دو وجہ ہمارے سامنے دوسرا آپ نے فرمایا صحابن یہاں پر آیا کہ اس کے ساتھی ہوں گے کیا مطلب کہ ان کے ان کے قتل کا وقت اس وقت آئے وہ ہوگا ان کے قتل کا وقت اور زمانہ وہ ہوگا جس وقت اس کے ساتھی اور نکلیں گے اور خروج کریں گے فساد کریں گے پھر قتل یہی اسی بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اکیلا ہے اس کو نہیں یہ جب خروج کے شرارت کریں گے ان کے ساتھی جڑیں گے جماعت جڑے گی مسلمانوں کی حکومت کے خلاف بغاوت کریں گے خروج کریں گے اس وقت واجب القتل ہو جائیں گے سمجھ آ گئی یہ وجہ تھی اس اور یہ فرمانے میں اب وہ راز جو میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ اہل سنت کا مذہب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے محت عقیدگی کی وجہ سے قتل نہیں کرنے دیا سمجھ نہیں آ اگر اس کا اگر اس کی بادقیدگی کفر تک پہنچتی اور گستاخی تک پہنچتی تھی سمجھ نہیں آ رہی اور اس کو کافر کافر یعنی مرتد مانا مانا جائے جائے تو پھر بھی چھوڑنے کی وجہ پھر وہ بنے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی حق تھا آپ نے چھوڑ دیا کیونکہ کفر گستاخی کی وجہ سے ہو رہا ہے نا تو وہ آپ کا ذاتی حق تھا آپ نے چھوڑ دیا لیکن اب بات کو سمجھنا ہمارے اسلام والے بد عقیدہ لوگ جب تک واضح صاف روشن سورج کی طرح نہ ہو ان کو قتل نہیں کیا جائے گا یعنی مرتد قرار جب دے دیے جائیں گے تو پھر تو قتل کر دیا جائے گا لیکن جب تک مرتد قرار نہیں دیے جاتے اور ان کا کفر جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح نہیں ہوتا مذہب رہتے ہیں گندے عقیدے والے شمار ہوتے ہیں ہاں جی گمراہ فرقوں میں شمار ہوتے ہیں تو اہل سنت کے مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ ان کے محض بعد عقیدگی اور بعد مذہبی کی وجہ سے ان کو قتل نہیں کیا مسئلہ کیوں بننا ہے تو پکھے سارے بند کرو انہوں آکو نواب دے کون اندر بیٹھے چلو بند کرو ادھر دفے وہ مہتر دے پتر بن کے اندر بیٹھے جی چلو پکھے بند کرو باہر نکلو میں اس اب وہ راز سمجھانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے اس بات پر اتنا وقت لگا دیا ہے وہ راز یہ ہے کہ سنی تحریک والے جس کو میں ننی تحریک کہتا ہوں یہ دہشت گرد توجہ اس طرح کے اور بروں کے لانتی لانڈے جو انگریزی شیطانی فسادی حکومتوں دین دشمن لانتی حکومتوں کے اشاروں پر ناچتے ہوئے اسلحہ اٹھا کر بد مذہب فرقے کے لوگوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں اور کرتے رہتے اور لوگوں کو کہتے ہیں اور مسئلے چھڑائیں اور اسلحہ اٹھا کر لڑتے پھرتے ہیں سمجھ لو یہ لانتی خارجی ٹولے کی پیداوار ہے اہل اہل سنت سنت سے سے خارج ہے خارج ہے اہل سنت سے خارج سمجھ نہیں آئی میری بات یار کمال ہے میں اس کے لیے مزید فتح الباری شرح بخاری سے بلکہ یہ بات اور کتابیں اور خصوصاً مصنف ابن شہبہ میں بھی موجود ہے اور وہ موسو وغیرہ خیر تاریخ کی کتابوں میں بالکل مضبوط اور پکی بات ہے مولا علی کی یہ جو آپ کو سنا رہا ہوں آپ بخاری کتاب المرتدین نہیں سمجھ دین فتح الباری جلد نمبر بارہ کراچی قدیمی کتب خانہ چھاپا صفحہ نمبر تین سو باون باون پہ لکھا مولا علی مشکل کشا نے جب مسجد میں بیٹھ کر ہر طرف سے خارجی آوازیں کستے تھے مولا علی کو سنانے کے لیے لا حکم اللہ کیا مطلب تو شرک کر چکا ہے شرک کر چکا ہے حاکم اللہ ہے تو غیروں کو حاکم بنا چکا ہے فلان بندوں کو وضاحت اس کی آگے آئے گی جب خارجیوں کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ جی۔ اس میں آتا ہے مولا علی نے فرمایا لکم علینا ثلاثت اللہ نمنعکم من المساجد ولا من رزقکم من الفیر نب دا کم بک بکمالم تخ دساد سمجھ نہیں آ رہی فرمایا تمہارے لیے ہم پر تین باتیں لازم ہیں اے خارجیوں ایک تو ہم تمہیں اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے نہیں روکیں گے کیونکہ تمہیں یعنی مرتد تو قرار نہیں دیا گیا بد مذہب ہو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے نہیں روکیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ پڑھانے سے نہیں روکیں گے کہ تھی آ کے امام ہی بن جاؤ ساڈے مسجدوں سے نہیں روکیں گے اگر تم ہمارے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ جہاد کرو گے جو مال فہ ہوگا یا مال غنیمت ہوگا حاکم اسلام کے پاس لڑائی سے حاصل ہو یا بغیر لڑائی کے جو حصہ بنے گا تمہارا وہ بھی دیں گے ولا نبدا کم کے جب تک تم فساد پیدا نہیں کرو گے ہم تم سے لڑائی شروع نہیں کریں گے سمجھ نہیں آ رہی آگے امام ابن حجر اسقلانی لکھ رہے ہیں خارجیوں کے متعلق تام ان ملا یا دو مو تاکہ دا یو کفرو باہ دم ہوا مال خارجیوں نے تمام فرقے بارہ فرقے ہیں خارجیوں کے سب خارجیوں نے اتفاق کر لیا اس بات پر کہ جو شخص ان کا ہم اعتقاد نہیں ہوگا ہم مذہب نہیں ہوگا وہ کافر ہو جائے گا اس کا خون حلال مال ہمارے لیے حلال اہل ہمارے لیے حلال عورتیں لونڈیاں بنانا ہمارا درست یہ عقیدہ کن کا تھا کیا مطلب محض مذہبی اختلاف کی وجہ سے یعنی مذہب کی اختلافی باتیں وہ ہمیشہ غیر قطعی اور غیر یقینی ہوتی ہیں دین اور مذہب میں یہ فرق ہے دین اجماعی ہوتا ہے سب فرقوں کا مذہب اختلافی ہوتا ہے بات نہیں سمجھ آئی جس پر گمراہ فرقے اور حق یعنی اہل سنت سب متفق ہوں وہ دین ہوتا ہے گمراہ کہہ رہا ہوں مرتد فرقے نہیں بات کے دین میں کوئی فرقے مرتد ہوئے ہیں اور اب بھی ہیں جیسے اسماعیلی فرقہ ہے کہ نہیں ہے مردائی دل اتفاق مرتد قرار دیے گئے کہ نہیں اب بات کو سمجھ جو مرتد قرار دیے جائیں ان کو چھوڑ دو جن پر لفظ مسلمان بولا جائے گا جن کو شامل ہو وہ حق والے اور گمراہ دونوں کو شامل ہوتا ہے یہ تو ان کے آپس میں جو مسئلے اختلافی ہوتے ہیں اہل سنت کے نزدیک ان مسلوں کے پیش نظر ان کو کافر نہیں کہا جائے گا کسی کو لیکن خارجیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے مذہب کے برخلاف جتنے ہیں وہ محض ان کے اختلافی مسئلوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے مذہب کے ہم نوا نہیں ہیں لہذا وہ واجب القتل ہیں مرتد ہیں مباح الدم ہے والمال مباح الدم دم والاہل ہیں ہاں جی یہ ان کا مذہب ہے خارجیوں کا اہل سنت کا نہیں ہے آپ بتاؤ یہ سنی تحریک نہ ہوئی یہ خارجی تحریک ہوئی کیا نام ہے اس کا آج کے بعد آپ نے سنی تحریک کو کیا کہنا ہے سمجھ نہیں آئی میری اتنے لانتی ملا ہے یہ برائلر مدرسوں والے جو لڑکے دے رہے ہیں پر یہ خود خارجی بیٹھے ہوئے ہیں یا نیچری بیٹھے ہوئے ہیں مدارس والے خود سنی نہیں ہیں اس وجہ سے وہ لانتی چاہے کازمیوں کا کو ٹبر ہے وہ ایک جماعت دہشت گردوں کی بنا چکے اسی طرح جتنے دہشت گردوں کی جماعتیں بنا رہے ہیں اسلحہ تقسیم کر رہے ہیں حکومتوں حکومتی ایجنسی ہیں ان کو اسلحہ مہیا کر رہی ہیں ان کو اٹھا رہی ہیں سپاہ صحابہ تھی فلان تھی یہ سب خارجی لوگ ہیں فسادی ہیں دہشت گرد ہیں ان کا اسلام اور اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بننا جاہل نہ بننا بے سمجھ نہ بننا فدو نہ بننا ان لانتیوں کے چکر میں نہ آنا یہ نہ سمجھ جی دیکھنا کہ انہوں نے کسی نے نام تو سنی رکھ دیا کسی نے سپاہ رکھ لیا صحابہ کی کسی نے کچھ کسی نے کچھ ناموں پر نہیں بولنا یہ سب انگریزی کتے ہیں مسلمان مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے والے ہیں دین کو بدنام کرنے والے ہیں دین والوں کو بدنام کرنے والے ہیں اسلام کو اور اہل اسلام کو دنیا میں انہوں نے جینے کا نہیں رکھا جگہ جگہ پر آج ہم پر ہاں جی بری نظروں سے جو دیکھا جا رہا ہے سب انہیں لانتوں کی انہیں منحوسوں کی لانت کا نتیجہ ہے نحوست کا نتیجہ ہے اس وجہ سے ہمارے امہ اسلام اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ بد عقیدگی ہر کسی کی اپنے اپنے پاس رہے اتنا ضرور ہے ہاں اسلام ان کو بدعقیدگی پھیلانے کی اجازت نہیں دے گا لیکن لڑنا مارنا محض بدعقیدگی کی وجہ سے نہیں ہے بات یاد رکھنا جب قتل و غارت کریں گے جب فساد کریں گے یا ان کا جو بڑا رہبر اور پیشوا خنزیر ہو جو بڑا ہو جب لوگوں کے اندر وہ اپنی بدعقیدگی پھیلانا شروع کر دے تو اس وقت تعزیرن حاکم اسلام اس کو قتل کر سکتا ہے توجہ ہے یہ کیا ہے یہ ہماری کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں فتح شامی شریف ہے بولو اس فتوا شامی شریف کے اندر آپ لکھ رہے ہیں بد مذہبوں کے متعلق حکم کیا ہے سنا دوں باب المرتد باب کتاب السیر آپ نے بنایا مطلب فی اہل الاحواء اذا ظاہرت بدعتهم زمنان وضاحت کر دیتا ہوں کر دوں نا اچھی بات ہے وفی نور العین فی نور العین عن التمہید اہل الاحواء اذا ظاہرت بدعتهم بحیث توجب الكفرہ فإنه يبيح قتلهم جميعا إذا لم يرجعوا ولم يتوبوا وإذا تابوا وأسلموا تقبل توبتهم جميعا إلا الإباحية والغالية والشيع من الروافض والقرامط والزنادقة من الفلاسفة لا تقبل توبتهم بحال من الأحوال ويقتل بعد التوبة وقبلها لأنهم لم يعتقدوا بالصانع تعالى حتى يتوبوا ويرجعوا إليه وقال بعضهم إن تاب قبل الأخذ والإظهار تقبل توبته وإلا لا إلا فلا وهو قياس قول أبي حنيفة وهو حسن جدا وأما في بدعة لا توجب الكفر فإنه يجب التعزير بأي وجه يمكن أن يمنع من ذلك فإن لم يمكن بلا حبس وضرب يجوز حبسه وضربه وكذا لو لم يمكن المنع بلا سيف إن كان رئيسهم ومقتداهم جاز قتله سياسة وامتناعا والمبتدع لو له دلالة ودعوة للناس إلى بدعته ويتوهم منه أن ينشر البدعة وإن لم يحكم بكفره جاز, جاز للسلطان قتله سياسة وزجرا لأن فساده أعلى وأعم حيث يؤثر في الدين والبدعة لو كانت كفرا يباح قتل أصحابها عاما ولو لم تكن كفرا يقتل معلمهم ورئيسهم زجرا وامتناعا کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی بد عقیدگی پھیلے اٹھے گی جب کوئی بد عقیدگی سر اٹھائے گی تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ ان کی بد عقیدگی سری کفر ہے یا نہیں ہے اگر سری کفر ہے تو جتنے اس اس بد عقیدگی کے مرتکب لوگ ہوں گے اس جماعت والے لوگ ہوں گے سب واجب القتل ہوں گے بشرتے کہ پہلے ان پر توبہ پیش کی جائے گی توبہ کر لو کریں گے تو ٹھیک ورنہ قتل کر دیں یہ ان کے لیے حکم ہے جن کی بد عقیدگی واضح کفر بن جائے بول بول بول بولو تو ان کو کیا کر دیا جاتا ہے بولو جس طرح کے مرزائی ہیں مرزائی زمانہ یہ تو بال اتفاق کافر ہے نا ایسے ہے نا تو ان لانتی ملاؤں سے پوچھو جنہوں نے ان کو کافر قرار دلوایا اور پھر اپنا کارنامہ قرار دیتے ہیں تمہارا کارنامہ تو ضرور ہے لیکن اتنا بات ضرور ہے بےمان ملا مرتدو بےمانوں تم نے ان کو اقلیت قرار دلایا اور واجب القتل قرار نہیں دلوایا کیوں کہ انگریز اور انگریز کی ضروریت اور روحانی اولاد جو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تھی سکولی ان کی مرضی یہی تھی کہ ان کو اسی طرح ہی کیا جائے محض کافر قرار دیا جائے وہ کتے تمہارے کافر قرار دینے کا کیا فائدہ وہ تو پہلے کافر تھے تم قرار نہ بھی دیتے تم کافر ہو جاتے سمجھ نہیں تم قرار نہ بھی دیتے تو تمہارے قرار نہ دینے سے کیا نقصان تھا اگر تم نے دے دیا تو کیا فائدہ ہوا لانتی کافر قرار دینے سے تو پھر اسلام میں یہی ہوتا ہے کہ اس کی سزا قتل بن جاتی ہے جس طرح کہ یہ امام لوگ رکھ رہے ہیں کہ جب وہ بدعقیدگی رکھنے والے ان کی بدعقیدگی عقیدگی کفر تک پہنچے گی اور ظاہر کفر ہو جائے گی تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا سب کے سب کو جس طرح کہ یہ لکھ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ صاف لکھ رہے ہیں لوکانت کفرن یو باہ قتل سب کے سب قتل عام ان کا ہو جائے گا سب واجب القتل ہو جائیں گے کیونکہ کفر جو واضح ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی بات کو سمجھنا اسلام کا حکم کیا تھا مرزائیوں کے متعلق کافر تو تھے وہ تو ہر بندہ سمجھتا تھا لانتی ملا یا اسمبلی کے قرار دینے کا کیا مقصد یار سمجھ نہیں آ رہی اچھا یہ بتاؤ میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں آسمان ہے یا نہیں ہے سورج چاند اگر اسمبلی سے یہ مسئلہ پاس ہو کر آئے کہ چاند ہے اور فیصلہ ہو گیا تو بڑے ماں فائدہ ہے بولو سور کیا ہے اگر اسمبلی کہے سور حرام ہو گیا اور ملا کہے ماشاء اللہ اکثریت کے ساتھ ہم نے خنزیر کو حرام قرار دلا دیا تو کتے کا بچہ یہ تیرے کفر پر دلیل ہے اس کا مطلب ہے تو اب اسلام اس کو حرام قرار دلوا رہا ہے کیا تو پہلے نہیں سمجھتا تھا کیا مرو بولو تو صحیح سمجھ نہیں آئی میری گل بھائی کتوں آیا ملنا دس ہزار دسو پتر مینے آیا ہاں سمجھ لگی گل کی آخیا میں خنزیر کو اسمبلی میں اکثریت سے حرام قرار دلوانے والے جو ہیں نا ان کے مسلمان ہونے میں شک بڑھ جائے گا یعنی کہ یعنی خنزیر کے متعلق یہ نہ سمجھنا وہاں مسلمان بیٹھے ہیں یعنی خنزیر کے متعلق جو ان کا اعتقاد ہے نا وہ شک میں پڑ جائے گا کہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اکثریت سے خنزیر کو حرام قرار دلوا دیا اس کا مطلب ہے اس قرار دلوانے سے پہلے یہ کیا سمجھتے تھے حلال سمجھتے تھے سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی اسی طرح میرے بھائی مرزائی خنزیر وہ تو پہلے ہی خنزیر تھا ہر مومن جانتا ہے جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کرنا ہے وہ کافر ہوگا چاہے کسی ان پڑھ کو بگڑ لو کسی کوچوان کو پکڑ لو کسی ٹرالی کے مزدور کو پکڑ لو کسی جنگل بیابان اور پہاڑوں کے اندر بکریوں اور بھیڑوں کو چرانے والے سے پوچھ لو ارے فلاں شخص نکلا ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے تیرے نزدیک کون ہے کہے گا کافر بلکہ کہے گا بتا کہاں بیٹھا ہے اس کتے کے بچے کو میں مارتا ہوں ایمان سے بتاؤ تم بھی فدو بنے ہوئے ان سارے لانتی ملاؤں کے پیچھے ایمان سے بتاؤ کیا ہے ایسے فیصلہ کریں گے ہر بندے کے نہیں جب ہر مسلمان اس کو کافر سمجھ رہا ہے تو خنزیر کی طرح ہر مسلمان اس کو حرام اور کفر تو سمجھ رہا ہے پھر جو کتے کہتے ہیں ہم نے اسمبلی میں فلاں تاریخ کو قرار دلوا دیا مرزائیوں کو کافر قرار دلوا دیا تو پھر تو ہمیں شک پڑے گا کہ یہ خنزیر کے بچے اس کا مطلب ہے پہلے یہ مرزائیوں کو مسلمان سمجھتے تھے اسمبلی میں قرار دلوایا گیا تو پھر جا کر ان کے اندر پک گئی بات کہ اب وہ کافر ہیں تو بتاؤ ان لانتیوں کا یہ کارنامہ نہیں اس نے تو الٹا مسلمانوں کو ان کے عقیدے کے متعلق اور ان کے ہے ہاں جی مرزائیوں کے متعلق جو عقیدہ ہے کفر کا اس کے متعلق شک میں ڈال دیا کہ نہیں ایسے گرفت ہونی چاہیے سمجھ نہیں آئی میری بات حکم کیا تھا بتاؤ بل بدا تو لوکانت کو فرن شباہ قتل و صحاب جب بدعت بد عقیدگی کفر تک پہنچے اور کفر واضح ہو کفر بنا ہو اس وقت کیا حکم ہے تو وہ مرتاد ہیں صرف توبہ ان کو پیش کی جائے گی اسلام پیش کیا جائے گا توبہ کہا جائے گا کریں گے تو فابیا ورنہ اور قتل عام قتل عام کا مطلب ہے حکومت نہ انہوں دے خاص چھڑے نہ انہوں دے عام چھڑے وہ بولو مرو نہ خاص چھوڑے نہ نے کیا کیا اقلیت قرار دلوا دیا کافر قرار دلوا دیا ارے لانتی وہ کافر تھے تو کتے کا بچہ بڑے کے لیے قرار دلوا دے رہا ہے ہاں اسمبلی میں جانے کی یہ لانت اور نحوست تم پر پڑی تم نے اسمبلی کی مانی خدا رسول کی نہ مانی یہ لانت تم پر پڑ گئی کہ اسمبلی نے کہا ہم ان کو صرف اقلیت قرار دلوائیں دیتے ہیں خدا مرتد اور واجب القتل قرار دے رہا ہے من عن دین ہی فقتلو ہو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دین سے پھرے اس کو قتل کر دو تو اے لانتی ملا انگریز کے ووٹ مان کر اسمبلی میں جانے سے تم پر یہ لانت اور نحوست پڑی تم گئے تھے اسلام کی بات کرنے آپ کفر میں مبتلا ہو گئے کہے تھے کیا جائیں گے اسلام کی بات کریں گے اسلام کی بات کیا کی کیونکہ وہاں تو چلتی تھی اکثریت کی تو اکثریت نے کہا صرف کافر قرار دیں گے جو پہلے وہ ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو میری گل زور جڑی دے رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو اسلام خدا رسول کا جو حکم تھا جمہوریت کو مان کر تم نے اس کو پامال کیا اس کو پاؤں میں رولا اللہ رسول کے دشمن بنے مرتد بنے بدلا تم نے اور اس میں اسمبلی کے ساتھ مل گئے یہی لانت پڑی مولویوں کے اسمبلی میں جانے پر بولو مرو ٹھیک ہے نا اب سمجھ آ گئی ہے اور بھائی شاہ صاحب نے ایک لکما دیا ہے بڑا قیمتی ہے کہ جب اکثریت کے ساتھ کافر دلا دی قرار دلوایا دیا گیا بات سمجھنا تو بات تو اکثریت پر رہی نا اب اگر اکثریت ادھر بعد میں پھر جمع ہو جائے اور سارے ووٹ اس حق میں ہو جائیں کہ مرزائی مسلمان ہے تو اب ان کتے ملاؤں سے پوچھ اب تم تو اکثریت کو مان چکے ہو پھر مسلمان قرار دینا پڑے گا بہت اچھے سمجھ نہیں آ رہی خیر یہ بھی ہیں جتنے جمہوریت کو ماننے والے ہیں سارے مرتد ملا ہیں یہ مرد اکیلے مردائی نہیں ہے یہ مردائیوں کے بھائی ہیں اب سمجھ آ گئی ہے ہاں جی یہ جتنے اسمبلی کے ملا ہیں یہ مردائیوں کے بھائی ہیں اب سمجھ آئی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ قرار دیے گئے اور یہ قرار نہیں دیے گئے اسمبلی میں آؤ یہ ان کی پہلی حالت میں ہے بہت اچھے یہ ان کی پہلی حالت میں ہے اور ڈومرو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ها جل شانه وصلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم سمجھ نہیں آ رہی ولو لم تكن كفرا يقتل معلمهم ورئيسهم زجرا وامتناعا اور اگر کفر نہ بنے بدعقیدگی کفر نہ ہو محض بدعقیدگی اور گمراہی ہو پھر کیا شریح حکم ہے کہ ان کا معلم رئیس راہبر پیشوا ان بد مضبو کا اس کو حاکم اسلام قتل کرے گا زجرن و امتنا روکنے کے لیے اگر وہ دعوتیں دیتا ہے آجا اگر اگر وہ خاموش رہتا ہے تو گٹھے لگا رہتا ہے کھڈے لین لگا رہتا ہے تو خسما نو کھاوے لگا رہے ضرور مارنا سمجھ نہیں آ رہی یہ ہے کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو کچھ لوگ طبقے ایسے ہیں باد عقیدگی یعنی کفر تک جن کی باد عقیدگی پہنچتی ہے وہ ایسے بھی ہیں کہ ان پر اسلام نہیں پیش کیا جائے گا توبہ کا نہیں کہا جائے گا اگر وہ توبہ توجہ ذرا توبہ مسلمان حکومت کے ان کو پکڑنے سے پہلے کر لیں تو فابیا اگر بات کریں تو لاکھ توبہ کرتے رہیں توبہ ہی قبول نہ ہوگی نہ سنی جائے گی ہر صورت میں واجب القتل ہوں گے وہ کون سے فرقے ہیں ایک فرقہ اباحیہ کون سا اباہیا اباہیا کون ہوئے وہ وہ فرقہ ہے جو کئی حرام کو حرام نہیں سمجھتے سب حلال جائز ترقی شعور تہذیب سب یہ زنا بدکاری شراب یہ ہمارا حق ہے یہ فلان ہے لاکھ علماء بتاتے رہے ہیں یار یہ تو بڑا کفر ہے حرام ہے یار وہ چھوڑا مولویوں کے یہ مسئلے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اباہی اور یہ سکولی ہے اب سمجھ آئیے ان اباہیوں کی کوئی توبہ قبول نہ ہوگی پہلے کر لیں تو ٹھیک جب حاکم اسلام پکڑ لیں گے تو لاکھ کہیں نہیں نہیں ہم مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا نہیں اب یہ کتے مارو دوسرا رافضی غالی جو قرآن میں وعدے گھاٹے اور کو کیا کیا سمجھتے ہیں تیسرا کرامتا چوتھا فلسفی زندیق سائنسدان زندیق یہ لاکھ توبہ کرتے رہیں کوئی توبہ قبول نہ ہوگی قتل کرنا ان کو ضروری ہے کیونکہ یہ ایک شر ہے دنیا میں عجیب سمجھ نہیں آ رہی اب میرے اس بیان سے آپ کو کچھ سمجھ آ گیا بد عقیدہ لوگوں کے بد عقیدہ لوگوں کی عواموں عوام کو مارنا اسلام میں جائز ان کے پیشوا کو مارنا ہے وہ بھی اس وقت جب تبلیغ کریں اپنے لانتی مذہب کی طرف لوگوں کو بلائے سمجھ نہیں اور وہ بھی حاکم اسلام یہ نہیں کہ جماعت اٹھ پڑی اور تنظیم اٹھ پڑی اور فلان اٹھ پڑا یہ سب انگریزی کتے ہیں یہ تنظیموں والے کون ہیں یہ جماعتوں والے تنظیموں والے تحریکوں والے یہ سب سپاہ صحابہ یہ سنی تحریک ہو للی تحریک ہو یہ جتنا للی تحریک ہے یہ جتنا تحریک ہیں یہ ساری کی ساری شیطانی دہشت گرد انگریزی کتے ہیں فوج کے اٹھائے ہوئے ہیں انگریزوں کے اٹھائے ہوئے ہیں فوجی ایجنسیاں ان کو تیار کرتی ہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے فساد پھیلانے کے لیے امن کو تباہ کرنے کے لیے ظلم کی حکومتوں کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے آپس میں لڑاتے بھڑاتے ہیں سمجھ لینا یہ لانتی کتے کے بچے اسلام کے دشمن ہیں حق نواز جنگ بھی وہ حق نواز تاک نواز جنہیں لانتی ہیں سور کے بچے یہ ساری حرام زیادہ ایک ہی جنس ہے خبردار ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام نے جن کے جن بد مذہبوں کے متعلق قتل کا حکم دیا سب میں نے وضاحت کر دی ہے ہاں جی ہم لوگوں کو اٹھانا بھڑانا بھڑکانا مارنا مروانا یہ اہل سنت کا کام نہیں اہل اسلام کا کام نہیں ہے یہ دہشت گردوں کا کام ہے یا اس وقت کے خارجیوں کا کام تھا یا اب کے وہابیوں کا کام ہے یہ ہے میرے بھائی خیر یہ بات سمجھا دی ضمن آ گئی اب چلتا ہوں اس مناسبت کی طرف جو ذلخ ہوا سرا یا جو بھی نام تھا اس کا وہ شخص جو بار گاہ میں گستاخی اور دیدہ دلیری کے ساتھ آپ پر تنقید کرتا ہے اور گستاخی کرتا ہے اور جرت و بے باقی کرتا ہے اس مردود کے ساتھ ان وہابیوں کی مناسبت میں نے سمجھانا تھی وہ سمجھا دی نہیں سمجھ آئی اماموں کے متعلق بزرگان دین کے متعلق کیا کیا یہ بکواسیں کرتے ہیں زبان پہ نہیں آ سکتا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور دین سمجھ کے کرتے ہیں توحید کی آڑ میں جو جو کرتے ہیں سب اب میرے بھائی بات کو سمجھنا معلوم ہوا ان لائنوں کے اندر دو وجہ سے تو منافقین زمانہ رسالت کے ساتھ مناسبت ثابت ہو گئی ہو گئی کہ نہ ہو گئی ایک علم پر اعتراض وہ پہلے سمجھا چکا ہوں دوسرا گستاخی بے باقی جرت اور جیب بکواس کر ڈالنا بزرگوں کے خلاف نہ سوچنا منہ سے کیا نکلا ہے کیا نہیں ان کو کچھ نہ سمجھنا اور بس کہنا میں سب سیاح ہوں اور جی وہ سیاح اپنے آپ کو ہدایت والا سمجھ کے حضور دے اعتراض کر رہے ہیں خارجی مولا علی تو کر رہے ہیں ادھر حضرت عمر بن عبد اسی طرح اما کرام ہمارے جتنے گزرے ہیں ان پر یہ ان کی زبان درازیاں بتا رہی ہے یہ کی روحانی نسل ہے سمجھ نہیں آ رہی لیکن یہاں پر ایک اعتراض رہ جاتا ہے ہاں ایک دلیل میں منافقت کی کہ ذوالخویسرا جو اٹھا تھا وہ منافق تھا پہلے احادیث مبارکہ اپنے موضوع کے لیے سنا چکا ہوں کہ نہیں یعنی کیا مطلب ان کو منافق ثابت کرنے کے لیے خارجیوں کو دوسرا ہمارے پرانے مجید میں ہے نا منہم من یلمزک فی الصدقات کئی ان میں سے ایسے ہیں یعنی من پیچھے منافقین کا ذکر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کئی ان میں سے ایسے ہیں جو آپ پر اے محبوب عیب لگاتے ہیں صدقات میں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات تقسیم فرما رہے تھے اور یہ اٹھا تھا اس سے آیت مبارکہ سے چلتا ہے آیت مبارکہ سے پتا چلتا ہے اگر شان نزول اس کا اس کی شان نزول یہی مانی جائے اور سبب اترنے کا یہی مانا جائے تو پتا چلتا ہے کہ ذوالخبیسرا منافقین میں تھا کیونکہ قرآن میں منہم آیا ہے سمجھ نہیں آیا لیکن اب ایک اعتراض رہ جاتا ہے بڑا بڑا اعتراض ہے بہت بڑا اعتراض ہے کہ چشتی تو نے تو منافقین سے ثابت کر دیا خارجیوں کو اور زمانہ رسالت میں خارجیوں کی شکل زمانہ رسالت میں تو نے منافقین ثابت کی سوال یہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے خارجیوں کے متعلق پوچھا گیا آہل توجہ ذرا کون آہل نہر بھی ان کو کہتے تھے کیونکہ نہر ایک نہر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا تھا کہ نہر وہاں پر قتل ہوں گے نہر سے نہر کے قریب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہاں پر تو نہر ہی نہیں ہے فرمایا ہوگی اور پھر وہ مولا علی کا وقت آیا جب زمانہ آیا تو نہر وہاں پر بنی اور مولا علی کو بتایا گیا حضور نہر پار کرنے والے ہیں فرمایا نہیں کر سکتے ایک اور شخص آیا حضور نہر پار کرنے والے ہیں فرمایا میں کہہ رہا ہوں نہیں کر سکتا حضور نہر پار کرنے والے فرمایا یار میں کہہ رہا ہوں نہر سے پہلے ہی مار دیے جائیں گے وہ گئے اور باقی مار دیا نہر سے پہلے پہلے مار دیا سمجھ نہیں آیا اب میرے بھائی بات کو سمجھنا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مولا علی سے پوچھا گیا انہی اہل نہر نہر والوں کے متعلق خوارج کے متعلق کیا وہ مشرق ہے فرمایا من الشرک فرو شرک سے تو وہ بھاگے کہہ رہے ہیں الحکم للہ حضور کیا وہ منافق ہیں فرمایا منافق اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں یہ تو بہت یاد کرتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو حضور کیا ہے ایک روایت میں مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر جو موجود ہے اس میں ہے ایک قوم ہے یعنی مسلمانوں سے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کیا ہم نے ان کو قتل کر دیا دوسری میں آتا ہے علینا ہمارے بھائی ہیں یعنی کیا مطلب اسلام کے لحاظ سے اور ہم پر انہوں نے بغاوت کی اور ہم نے ان کو بغاوت کی وجہ سے قتل کر دیا اب بات کو سمجھنا پہلے حوالے کے ساتھ روایتیں سناتا ہوں مولا علی سے جو ثابت ہیں اور صحیح سندوں کے ساتھ چار سو اکسٹھ سفا وہی جلد مصنف ابن کی کتنا جس کا حصہ تھوڑا سا پہلے سنا چکا ہوں میرا بھائی یہ ہے حدثنا بن آدم حدثنا مفضل بن محل ہل شیبانی عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب قال کنت عند علی فسئل عن اہل النہر امشرکونہم قال من الشرک فرو قیل فمنافقونہم قال ان المنافقین لا يذکرون اللہ الا قلیلا قیل له فما هم قال قوم بغو علینا اہل نہر کے متعلق پوچھا گیا فرمایا پوچھنے والے نے پوچھا کیا مشرق ہیں فرمایا شرک سے بھاگے منافق ہیں فرمایا منافق اللہ کو تھوڑا ذکر کر یاد کرتے ہیں وہ بہت کرتے ہیں حضور کیا ہے فرمایا قوم ہے کہ جو ہمارے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے تاریخ تبری وغیرہ کی جو روایت ہے نا اس کے الفاظ سناتا ہوں موسوع مواقف سلف کے جلد پہلے اور سفا نمبر دو سو سے اس میں یہ ہے کہ بن عدی یہ سارا حوالہ البدایہ اور تاریخ تبری کا ہے جو یہاں پر یہ دے رہا ہے قال الهيثم بن عدي حدثنا إسماعيل عن خالد عن علقمة بن عامر قال سئل عن سئل علي عن أهل النهروان أمشركونهم فقال من الشرك فروا قيل أفمنافقون قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا فقيل فما هم يا أمير المؤمنين قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا چشتی تو منافق ثابت کر چکا ہے یہاں پر مولا علی نہ مشرق کہہ رہے ہیں نہ منافق کہہ رہے ہیں وہ تو مسلم کہہ رہے ہیں تیری بات اور مولا علی کی کیسے ملے گی سمجھ نہیں آ رہی اس میں خود میں پریشان تھا اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جو مجھ پر راز کھل رہا ہے وہ آپ کو سنا ہوں انشاءاللہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے پاک دا صدقہ گل صحیح ہونی ہے ٹھکانے ادھر آیا اہل النہر سب کے متعلق نہیں آیا اہل النہر نہر پر جو قتل کیے گئے تھے ان کے متعلق آیا بات کو سمجھنا لہذا اسی سے اوتار اور میری بات کا اور مولا علی کی بات کا ختم ہو جاتا ہے کیونکہ میں پہلے حدیثیں سنا چکا ہوں آپ کو اکثر منافع آیا امتی نا تو یہ خارجیوں پر امام نور الدین حسمی نے خارجیوں پر لگائی یہ حدیث ایک بات میں یہی عرض کرتا ہوں کہ خارجیوں کے مختلف ٹولے ہیں بارہ ٹولے ہیں اہل اسلام کا ان اہل سنت کا ان سب ٹولوں کے متعلق ایک حکم شرعی نہیں ہے جس طرح کا بنتا ہے کوئی مرتدین ہے کوئی بالکل مرتدین جو مرتدین ہیں ان کو مرتد مولا علی بھی کہیں گے پھر سارے کہیں گے اس کا مطلب ہے مولا علی مخصوص گروہ کی بات کرتے ہیں لہذا اگر خارجیوں کو مجموعی طور پر مجموعی طور پر کسی خاص فرقے کو نہ لیا جائے تو بھی مسلمان کہہ لیا اور ارادے میں وہی ہوں جو مسلمان ہوں تو یہ ٹھیک ہوا سمجھ نہیں اور اگر ایک فرقہ وہ جو مسلمان ہے اس کو نکال کر کہا گمراہ کہنا اور اس کو مسلمان کہنا اور جتنے کفر والے ہیں منافقت والے ہیں ان کو منافق کہنا یہ بھی یہ ایک جواب ہے ایک تار دوسرا جواب منافقت کے مختلف شعبے ہیں یہ میرا مضبوط جواب ہے پہلے کی نسبت بھی بول بول بول وہ پہلا جو جواب ہے اس سے تو کوئی شبہ رہ جاتا ہے لیکن اس میں انشاءاللہ شاء شبہ کلا ہوگا ارے میرے بھائی قرآن مجید کو پڑھیں احادیث مبارکہ کو پڑھیں تاریخ منافقین کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے منافقت ایک شعبہ نہیں رکھتی مختلف شعبے ہیں کئی منافع ایسے دے بالکل اندر سے اسلام کے متعلق قیامت کے متعلق نبی پاک کی رسالت اور نبوت کے متعلق قرآن کے متعلق چٹے منکر تھے اوپر سے اقرار کرتے تھے اندر سے کافر چٹے کافر اندر کے نبی پاک کو جھوٹا رسول کہہ دے تھے جب علیحدہ ہوتے تھے یہ کیسے ہیں جو کفر کا یقین رکھتے ہیں یعنی یقینی کفر رکھتے ہیں یقینی کفر رکھتے ہیں کچھ ایسے دے فی کلو بہم مارا وہ شک رکھتے تھے کیا ایک وہ تھے جو کفر قطعی یقینی رکھتے تھے اور اسلام کو یقینی طور پر جھوٹا سمجھتے تھے ایک وہ لانتی تھے جو شک کا شکار تھے کبھی شک دور ہو جاتا کبھی شک بڑھ جاتا ان کی مثالیں قرآن میں آئی ہیں او کس من کسم یہ منافقوں کے اس گروہ کی مثال ہے ادھر دیکھ میرے بھائی پرانے تو مجھے دو ذرا ادھر پاک پہلا سپارہ کھول کر دو جلدی کر یہ ہوئی مقام حافظ دے میں ذرا سمجھا دیا کیونکہ سوال بڑا اوکھا ہے کیونکہ آگے مولا علی ہیں ہمارے تو پیشوا ہیں بھائی ہیں جی آپ کی بات کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں اے شاہ جی قبلہ یہ دیکھ لو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو طرح کی مثالیں دی ہیں مثل ام کا مثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون کچھ کی مثال تو یہ دی کہ آگ جلاتا ہے آگ روشنی ہوتی ہے پھر آگ بج جاتی ہے مثلا کسی کے ہاتھ میں بیٹری ہے اندھیرے میں چل رہا ہے بیٹری کا بٹن دباتا ہے بیٹری خراب ہو جاتی ہے جتنا روشنی ہوئی کچھ چلا پھر اندھیرا کھڑ گیا اندھیرا حیران پریشان کی جاؤں یہ بعض منافقین کی مثال ہے وہ کون سے کہ جب اسلام کی حقانیت اور صداقت کی باتیں اسلام نے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی ایسا ہوگا ایسا ہوگا اسی طرح ہو گیا دیکھا اب روشنی سامنے آئی اندر نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالی نے پھر وہی اعتقاد ان کے اندر جمنے نہ دیا وہ اعتقاد ہوا ہو گیا پھر اندھیرے میں کیوں کہ پھر اگے اللہ تعالی نے سبب پیدا کر دیا کیا کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی تو پھر وہ تو تھا چڑھتی کرنی دا یار پیسے دولت دا تو دنیا کا وہ منافق جو تھا اب جب اس نے دیکھا یار ادھر سے تو دنیا نہیں آ رہی اس نے کہا لگتا ہے جھوٹا ہی ہے کوئی شکروڑے کی بات ہے کوئی سچا نہیں لگتا یہ ہے شک والا وہ بول مرے کچھ لانتی ایسے دے نیکی کا نیکی سے روکتے تھے بدی کا کہتے تھے بدی کی دعوت دیتے تھے یہ ایک اور قسم کس میں ہے قرآن پاک میں کتنی منافقوں کی ہاں۔ ادھر دیکھ اب اس دور میں پہچان یہ منافق ہیں رسول اللہ کا میلاد حضور کی محبت کے دعوے جگہ جگہ کر کے اب یہ عجیب منافقت ہے ان کی کہ دین مصطفیٰ کے دشمن ہیں اس کو سننا گوارا نہیں کرتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ المدن یا رسول اللہ یار وہ ایک ہے پنڈی والا شاہ پکوڑے والا یہ کون سی جنس ہے یہ ایک نئی جنس خنزیر پیدا ہوئی ہے اسلام کے دشمن اور رسول اللہ اپنے کفر کو یہودیت کو چھپانے کے لیے رسول اللہ کے نعرے مارنے ان کی محبت کے دعوے کرنے یہ بھی ایک قسم ہے منافق کیونکہ مومن تو وہی ہوگا جس طرح دین کو مانتا ہے دین والے رسول کو بھی اسی طرح مانے جس طرح دین رسول کو مانتا ہے رسول اللہ کے دین کو اسی طرح اگر کسی لانتی نے توجہ یورپی تہذیب کو صحیح سمجھا وہ بھی منافق ہے اب وہ اسلام کو بھی کہہ رہا ہے مان رہا ہوں نماز بھی پڑھ رہا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے کوئی بریلوی ہے کوئی وہاں بھی ہے کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے وہ بھی منافق شمار ہوگا کیونکہ اصل منافق کس کو کہتے ہیں اصل عقیدے کے اعتبار سے منافق وہی ہوتا ہے جو اندر کا کافر ہو ارے میرے بھائی جو ایک بات کے ساتھ کفر کرے باقیوں کو مانے وہ اسی بات کے متعلق منافق ہو جائے گا سمجھ نہیں آ رہی جو جو باقیوں کو مانتا ہے دو باتوں کو نہیں مانتا وہ دو کا منافق ہوگا جو تین کو نہیں مانتا جو آدھے دین کو نہیں مانتا جو سارے کو نہیں مانتا اب میرے بھائی سنو مولا علی جو فرما رہے ہیں نا ان کی آخرے ان کے قول کی تعویل یہ کر رہا ہوں ان کی مراد وہ منافقین توجہ کیونکہ آپ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ منافق کم ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی مراد وہی منافق ہیں جو اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں وہ منافق خارجی نہیں شاہ جی کمال ہو گئی ہے جہالے داد نہیں دینی تو کدو دینی اسی وجہ سے حضرت نے منافقین کی اسی بات کا ذکر کیا ہے جو انہی منافقوں کے متعلق ہے جو اللہ کو بہتا یاد کرتے ہیں تو منا وہ خارجی ٹولا جو اہل نہار کا تھا وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا مولا علی نے اس خاص قسم کی منافقت کی ان سے نفی کی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث مبارک میں تو من اکثر و منافقی امتی قرا اوہا آئے اور مولا علی نبی پاک کے فرمان کے خلاف جائیں باہر صورت ہم بھی خارجیوں اور وہابیوں کو یہ نہیں کہتے کہ یہ قیامت کے دن کے منکر کا منافق ہیں یہ رسول اللہ کو رسول ہی نہیں مانتے نا یہ تو من الشمس ہے ایسی باتیں کرنا تو اپنے منہ پر تھوکنے والی بات ہے میرے بھائی نا یہ منافقت کی وہی عجیب قسم ہے جو بغض رسالت اور ذلخ ویسرا والی ہے اور سن لے اللہ تعالیٰ نے ومنہم سورت توبہ میں ومنہم ومنہم ومنہم ومنہم ان میں سے ان میں سے ہیں وہ ان میں سے ہیں وہ یہ کئی مرتبہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے پتہ چلتا ہے کہ منافق ایک ونکی کے نہیں ہیں ورنہ یہ کیوں فرماتا ہے ومنہم من یلمزکا کوئی ایسا ہے کہ آپ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے کوئی ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق شک رکھتا ہے کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے یہ منافقت کی مختلف قسمیں اور ونکیاں ہیں ہاں جی مولا علی نے ایک ونکی کی نفی کی ہے خارجیوں سے ہر منافقت کی نفی ہا یا واللہ اعلم بالصواب کوئی ہویا دل مطمئن کہ نہیں ہویا اگر آپ کہیں الفاظ عموم کے ہیں تعویل کے باب آپ کو پتا ہے سرفن ظاہر جو ہے وہ کرنے کے لیے دلائل خارجیہ کو دیکھا جاتا ہے بس فطری اندا یہ فطری اندا مقررانہ نہیں یہ مدرسانہ اندا محققانہ انداز ہے تحقیق کے ساتھ میں نے انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھو دیا نہیں سمجھ آئی یار سچی دسیا نہیں تو کدھر کدھر میں گلا چک کے سٹا ایسی رلا کے بہ جانا کیوں رلا کے بہ جانا سمجھ نہیں آ رہی ایک اور گیا وہ بھی سمجھاتا چلو انشاءاللہ میرے رب العالمین کی مدد سے نبی پاک دے آندہ صدقہ وہ اعتراض بھی کافور ہو جائے گا اعتراض اٹھتا ہے کہیں کتابوں میں نہیں پائے گے یہ ناچیز کے ذہن میں آئے اور ناچیز ان کے جواب دے رہا ہے سوال بھی ناچیز کے دین میں اور جواب بھی سوال یہ اٹھتا ہے ذوالخبیسرہ یا وہ شخص جو موترز بنا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کرنے دیا قتل نہیں کرنے منع کرنا لوگ یہ نہ کہیں وجہ یہ بتائی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے بات سمجھ یہ روایت بھی دکھا دوں میرے خیال میں مشہور ہے ویسے دکھانے کی بات نہیں بخاری میں ایک اور روایت آتی ہے ایک چشتی ایک بھی نہیں کئی روایتیں آتی ہیں چشتی وہ پہلے تو خود سنا پھر اس روایت کا جھگڑا جو ہوتا ہے بخاری کی اس روایت سے اس جھگڑے کو اٹھا کرتا ہوں جی انشاءاللہ یہ کام کرتا ہوں شاہ جی یہ کتاب دینا یہ دیکھو میرے مجمع الزوائد شریف حدیث کی کتاب جلد نمبر 6 بازار القطب العلمیہ بیروت میں چھپی ہوئی اس کے اندر یہ دیکھو باب ماجہ عبد الخوارج کی پہلی پہلی روایت پھر اس کے بعد دوسری پھر تیسری وہ سنانا چاہتا ہوں کیا ہے عن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل ساجد وهو ينطلق الى الصلاه فقد الصلاه ورجع اليه عليه وهو ساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل من يقتل هذا فقام رجل فحسر عن يديه فحسر عن يديه فحسر عن يديه فاخترط سيفه وقال يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلا ساجد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم قال من يقول هذا فقام رجل فقال أنا حسى عن ذراعيه واخترط سيفه فهزه حتى حتى أرعدت يده فقال يا نبي الله كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں مسجد میں نماز نماز آپ نماز نماز آپ نماز نماز کر کے واپس آتے ہیں وہ شخص سجدے میں پڑا ہوا پہلے بھی سجدے میں دیکھا پھر بھی سجدے میں کی مرنا ہونا یار چھوڑو بتی کو بلانت لگے رہنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرتے ہیں مسجد شریف میں وہ سجدے میں گرا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں وہ آپ نماز پڑھ کے آتے ہیں وہ اسی طرح سجدے میں آپ نے فرمایا کون شخص ہے صحابہ کو فرمایا جو اس کو قتل کر کیا کر دے اس کو قتل کر بات کو سمجھ سمجھ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی حرکت دی عرض کی یا نبی اللہ میرے ماں باپ قربان ہو ایسے شخص کو کیسے قتل کروں جو سجدے میں پڑا ہوا گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کر دے ایک اور شخص کھڑا ہو اسی طرح اپنا کپڑا چڑھایا ہاتھ کا بازو کا کپڑا چڑھایا اور تیاری کی تلوار نکالی وہی بات جو پہلے آپ نے فرمایا قسم اس بات کی محمد کی جان جس کے قبضے میں اگر تم اس کو قتل کر دیتے تو یہ پہلا اور آخری فتنہ ہوتا اس کو باب الخوارج میں ذکر کیا امام نور الدین حیثمی مجمع الزوائد یہ رواہ محمد و تبرانی مسند احمد اور امام تبرانی کی روایت ہے اور رجال احمد رجال الشیخ امام احمد کے راوی جتنے ہیں وہ بخاری شریف والے ہیں رجال الصحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے حضرت اگلی روایت حضرت ابو بکر ابو سعید خدری حضرت ابو بکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لاتے ہیں کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں فلاں وادی ہے اس وادی کے ایک شخص ہے بڑے خوشبو خوشبو کے ساتھ ساتھ نماز پڑھا اسی حالت میں دیکھتے ہیں جس حالت میں زندگی کے اکبر نے دیکھا وہ بھی واپس یا رسول اللہ کیسا آپ نے مولانی سے فرما چلی جب علی گئے تو ملائی ملائی نہیں وہ بندہ غیبہ غیبہ غیبہ چلا گیا مولانی مولانی مولانی یا رسول اللہ دیکھا ہی دیکھا ہی نہیں آپ نے فرمایا انہا ہاتھ اس کو بھی امام احمد نے مسلم میں روایت کیا اور اس کی سند کے جتنے راوی ہیں وہ ثقہ ہیں مضبوط ہیں یعنی کیا مطلب حدیث یہ بھی رجال سے خاص ہے حدیث صحیح ہونا ہوگا رجال سے خاص کیونکہ ان کے تاؤ سکتا ہے کوئی اور علت کا دیا ہو سکتا ہے رجال کا سقاط ہونا حدیث کی صحت کو کے اندر یہ سب سے پہلی حدیث میں بالکل اجمال تھا اس میں نام نام کن کو فرمایا قتل کرنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اور خیال کرتے تھے بڑا فضیلت والا ہے ہم سے تو آگے ہے یہ شخص ایک دن ایک دن گزرا سرکار تشریف فرما تھے اپنے اصحاب میں فقال له باب اصحاب ہی بعض اصحاب مصطفیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ وضا کر رجل یہ وہی بندہ ہے جو لمبی نمازیں پڑھتا ہے سمجھ نہیں آ رہی جو اب یا تو نبی پاک نبی اللہ کے نبی نے اس کی طرف پیغام بھیجا یا اپنے آپ یہ آیا ہے جب رسول اللہ نے اس کو دیکھا آتے ہوئے آپ نے فرمایا والذی نفس یدہی ان بین عینیہ صفعت من الشیطان <laughs> آپ نے فرمایا قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی دو آنکھوں کے درمیان شیطان کا نشان ہے شیطان کی خاص نشانی لگی ہوئی ہے فلما واقف عال المجلس جب وہ آیا حضور کی مجلس کے سامنے پیچھے کھڑا ہو گیا قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اقلت فی نفسك حين وقفت على المجلس ليس في القوم خير مني من فرمایا بتا تیرے دل میں جس وقت تو ادھر آ کر ٹھہرا ہے کھڑا ہوا ہے ہماری مجلس کے ساتھ کیا تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اس محفل میں میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے میں سب سے بہتر ہوں یہ تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ نہیں میں ہی امام ہوں میں ہی راہبر ہوں میں ہی ہدایت والا ہوں یہ سارے گمراہ بیٹھے ہیں ہدایت تو صرف دروازہ کھلا ہی مجھ پر ہے او کتا محمد بن عبد عبد الوہاب الوہاب نجدی ابن بالقوم قال انا منسارا فا پھر چلا گیا فاتا ناہیت من المسجد مسجد کے ایک کونے میں چلا گیا فخط خطا میرے توجہ رکھنا ذرا ثم صفا قعبے لکیر ماری لکیر کھینچی اس پر اپنے دو پاؤں رکھے کھڑا ہوا یعنی سیدھا نماز پڑھنا شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس شخص کو قتل کر دے ابو بکر اٹھتے ہیں تیسری روایت نے مسئلے جو پچھلی نے نے نہیں کھولے تھے یہ کھول تفصیل و اجمال ہوتا رہتا ہے کوئی اختصار کر کے روایت چکر کر دیتا ہے مختصر سنا دیتی کسے پوری سنا دیتی کسے پونی سنا دیتی کسے پوری گل کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوکم یقوم الى هذا فیقتلہ کیڑا ہے جڑا کڑا ہوئے نو قتل کر دے ابو بکر اٹھے نے رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل در راجو ابو بکر مار دیتا ہی کہ نہیں عرض کر دینے یا رسول اللہ وجدتو ہوں یہ صلی فہب تو میں نے دوز کے نماز پڑھ دے دیکھا ڈر گیا وہاں ایڈے مومن نوکے میں مارا ایڈے عبادت آلے لوں سرکار نے فرمایا یکم یکومو الہ آدھا فیقتولہ اور کیڑا جڑا اٹھے عمر فرما نے آنا میں تلوار پھڑی گئے اسی طرح ویک کے واپس آ گئے سرکار نے فرمایا مارے ہی حضور نہیں وہی جواب دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑا اٹھے مارے مولا علی کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا انت لہو ند رکھتا ہوں تو یہ مار دیں گا جے نو پا لویں گا لہو جتھو پتہ لگتا ہے پیا مفہوم اس کا بتا رہا ہے کہ پچھلوں کے پچھلوں کی تقدیر میں ہی نہیں تھی یہ بات اگر پا لیتے تب بھی نہ مار. انہوں نے پایا تو نہ مارا نا حضور نے اسی وجہ سے انتا لہو تو اس کے لیے ہے یعنی تقدیر الہی تو اے دے مارن والا ہے جے پا لیں گا اگر پا لے گا تو فذہب بالی فلم یجدو وہی بنی مولا علی نے جب جا کر دیکھا آگے ملا ہی نہیں فرمایا سنا قتل کر دیتا ہی یا رسول اللہ لم ادر اینا سالا کے من الارد پتہ ہی نہیں لگیا گیا کڑے پاسے آپ نے فرمایا انہا دا اول قرن خارج فی امتی یہ پہلی سنگت ہے پہلی جماعت ہے پہلا شخص ہے جو میری امت میں پیدا ہوا ہے میری امت میں پیدا ہوا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قتل اگر دوے دوے مار دے فی مختالا مختالہ میری امت میں کبھی دو شخص آپس میں اختلاف نہ کرتے میری امت ایک کی رہنا جی یہ ہاں، ماریا جانا سمجھ نہیں لگی امن ہو جانا کی ہو جانا سی امن ہو جانا فساد اختلاف والا مسئلہ یعنی وہ اختلاف جو لڑائیاں جھگڑے کرواتا ہے فساد کا سبب ہے اماموں کا اختلاف جو فقہ کا ہے وہ صحابہ میں تھا صحابہ میں فقہ اور مسائل کا اختلاف ہوتا تھا لیکن وہ فقی مسائل میں تھا عقیدے میں نہیں تھا جب عقیدے میں نہیں تھا تو اسی وجہ سے اس نے کبھی صحابہ میں لڑائی نہیں کروائی ائمہ کرام میں فقہ میں اختلاف تھا کبھی لڑائی سب ایک جسم اور ایک جان کی طرح رہتے تھے ہاں عقیدے کا اختلاف لانت ہے اس سے تباغذ تحاس پیدا ہو جاتا ہے لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں فساد پیدا ہو جاتے ہیں بات کو سمجھ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف امتی رحمت وہ فقہ کا جو اختلاف ہے اس کو رحمت قرار دیا اب سمجھ آ گئی اب بات کو سمجھنا فرمایا میری امت کے دو شخص آپس میں اختلاف نہ کرتے اگر یہ پھر آپ نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرق والا احدا و سبعین فرقہ بنی اسرائیل کا اکتر فرقہ بنا اور اس امت میں ستفترق والا سنت و سبعین سنتین و سبعین فرقہ کلوا فی النار اللہ فرقہ تم واحدہ قل یا نبی اللہ من تل کر فرقہ قال الجماعت اس میں محدثین نے جہاں تک یہ کہا ہے کہ یزید رقاشی میں کلام ہے راوی میں ان کا کلام کرنا حق بنتا ہے کیونکہ آخر میں آ کر یہ مسئلہ جو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہتر فرقے بنیں گے یہ صحیح احادیث دوسری جو آئی ہیں نا ان کے یہ خلاف جا رہی ہے یہ سکات راویوں کی مخالفت یہ کر رہے ہیں ان کی روایت منکر یہ بن جائے گی ہاں جی اسی وجہ سے کیونکہ صحیح روایات میں ترمزی وغیرہ کے اندر آ گیا آپ نے فرمایا جو یہود تھے ان کے اکہتر فرقے ہوئے نشارہ کے بہتر اور میری امت کے تہتر فرقے بنیں گے اور ادھر بہتر کا ذکر کر دیا یہ یزید رقاشی جو راوی ہیں یہ ان کی کمزوری کا نتیجہ ہے سمجھ نہیں لیکن اس کمزوری سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ساری بات ہی غلط ہے اوپر کی جتنی باتیں ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک لگتی ہیں اب اعتراض یہ ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی بلکہ روایتیں تو آگے بھی چل رہی ہیں اگلی بھی سنا دوں لیکن اس میں اس میں موسا بن ہاں، عبیدہ یا عبیدہ یہ متروک راوی آ گئے ہیں اور یہ چیز ہے آگے پھر ایک روایت آ گئی ابو کی کیا وہ اس کے رجال جو ہیں وہ صحیح بخاری کے رجال ہیں سارے وہ سنا دیتا ہوں حضرت مولا علی مشکل اللہ تعالی ہاں، مولا علی کو فرماتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے فقالو فی ہے لوگ اس کی تعریف کرنا لگ گئے توجہ استغفر اللہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک شخص وہاں سے گزرا تو صحابہ کرام بیٹھے تعریف کرنے لگ گئے بعد بڑا اچھا آدمی ہے آپ نے فرمایا میں یقتلو کون اس کو قتل کر دے گا حضرت ابو بکر اٹھے تو دیکھا وہ ساری صورتحال نماز میں واپس آگے قتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کون ہے قتل کر دے گا حضرت عمر اٹھے پھر اسی حال میں دیکھا وہ بھی واپس آ گئے مولا علی کو فرمایا انت ولا ارا کا تدرکو مولا علی سے فرمایا تو قتل کر دے گا لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ تو اس کو پائے یہ ابو جالا کی صحیح صنعت کے ساتھ روایت سمجھ لیا شاہ جی کی بلا اچھا پچھلے کی طرف لوٹتا ہوں لیکن وہ جو ذوالخویسرا جس نے اعتراض کیا تھا نا اس کی صفت حلیہ ادھر جو بیان ہوا ہے نا اس کے اندر ذرا اور اضافہ ہے بین عینیہ اثر السجود اس کی آنکھوں کے درمیان یہاں پر سجدے کا نشان تھا ہوئے ہوئے ہوئے بھی بڑ نمازاں پڑھ پڑھ کے تھے متھا کس گیا سی یہ ضمن گل آ گئی ہو لیکن میں پیچھے چلنا پھر اس حدیث کی طرف ہوں اچھا ایک بات سمجھنا ذرا یار غور کرنا وہ جو روایت میں نے کہا ہے نا آگے ہے جس میں مترو ہے وہ سناتا ہوں وہ بھی حضرت انس بن مالک سے ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبادت کرتا تھا بڑی بڑی محنت کرتا تھا ذکر فکر کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا فلم یعرف ہو آپ پہچانے نہ فوصفنا و بصفت اس دیا سا حلیہ صفتہ مزید کسیاں فلم یعرف ہو پھر بھی حضور فرمان کیڑا فبینا نحن نذکرہ ہم ذکر کر ہی رہے تھے کہ حضرت تشریف لائے قلنا ہذا ہوا ہذا یا ہذا ہوا ذا یا رسول اللہ یہ چھ مہینے امید جس لیے وند نے حمل گر گیا کوئی امید پوری پھر گالا شروع لیکن ہوں چھ مہینے والی گل بھی گئی ہوں لانتی فدو قوم کی کر دیے ادھر ووٹا میں جیوے جیوے آوے آوے شیر آوے تیر آوے شیر آوے تیر آوے تیر آ پال کے رکھ دینا شیر آ کھا کے رکھ دینا جہاں انہوں کا کام ہے وہ کر لیں سمجھ لگی پھر دوسرے دن گالا شروع ہاں بھائی ماتے بھی بج... اچھا جلدی بات مقام جی توجہ ذرا آپ نے فرمایا جب جب آر کا کھلا حملہ دخ برونی ان رجل ان ان علی وجه صفات من الشیطان اللہ او تسی تے بڑی تعریف کردے سو اے دے تے متھے تے شیطان دا نشان ہے فاق بالا سونے سن ایک وہابیوں کی اور نشانی آ گئی یعنی ایک مناسبت اور آ گئی مناسبت واقف علیہم آیا اور سرکار کی مجلس پر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو گیا ولم یو سلم سلام نہ کیا ذرا دیکھ لینا آزما لینا تم سنی کوئی جماعت بیٹھی ہوئی ہو کوئی واہ بھی ملا آ جائے ادھر دیکھ آکڑ کر کھڑا ہو جائے گا سلام کرنا گوارا نہیں کرے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ تو بیٹھے ہیں سارے خیر یہ پیو سلام حضور دے ہزور تے پھر آگے سرکار نے فرمایا میں تینوں اللہ دی قسم دے کے پوچھنا جب تو مجلس پر کھڑا ہوا تھا تو تیرے دل میں میں یہ خیال آیا تھا کوئی بات کہ ہی سارا کچھ ہاں۔ انہیں ہاں پھر نماز پڑھنے لگ گیا پھر آپ نے فرمایا جل آگے وہی روایت ہے پھر آگے وہی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی اس کو مار دیتے نا تو فتنہ یہاں پر ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تو حکم فرما رہے ہیں مارنے کا اور ادھر مارنے سے روک رہے ہیں سمجھ آ یہ کسی بھابھی سے پوچھ لینا ذرا محدث صاحب حدیث کا تارو تو ختم کر کے دکھاؤ ہاں، جو کہتے ہیں اہل حدیث تو ہم ہیں سمجھانا ذرا حضور یہ حدیث سمجھا دینا دونوں حدیثیں آپس میں یہ ٹکرا رہی ہیں ان کی ٹکر کیسے مکائیں گے جی سمجھ نہیں لگی نماز پڑھیں جواب پھر شروع کروں گا پر نماز